سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہے جس کی طرف باب تین علی آیت 144 میں اشارہ کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ایک رسول ہے اس سے پہلے دوسرے رسول گزر چکے ہیں بس اگر وہ مر جائے اور مارا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی بنی نو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف رہنمائی کے لیے وقف کر دی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلی جو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ثابت قدم رہے تمام مسلمان آخرت میں اس کی صحبت کی خواہش رکھتے ہیں لیکن وہ صرف اس صورت میں حاصل کریں گے جب وہ عملی طور پر اس کے راستے پر چلیں گے ایک شخص اپنے دوست کے ساتھ نہیں جائے گا جس نے ایک مخصوص راستے پر سفر کیا ہے اگر وہ اسی راستے پر سفر نہیں کرتے ہیں اسی طرح اگر مسلمان اب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور راستے پر چلیں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم نہیں ہوں گے یہ قرآن اور اس کی روایات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ عام طور پر لوگ خوش ہو جاتے ہیں جب وہ دنیاوی چیزیں جیسے دوسروں سے مال و دولت کے وارث ہوتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے وراثت کے لیے مال نہیں چھوڑا اپنے بھی دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح علم کو پیچھے چھوڑ دیا اس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر دو دو تین میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے لہذا اگر مسلمان اس کے حقیقی وارث بننا چاہتے ہیں تو انہیں اس میراث میں سے حصہ لینا چاہیے آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے لیے اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے جیسا کہ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے باب تین علی عمران آیت اکتیس کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ وہ اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کرے اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں باب تینتیس الحساب آیت اکیس یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منتخب کرنا اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ صحیح بخاری نمبر تین چھ چھ سات اور تین چھ چھ آٹھ میں موجود احادیث میں مذکور ہے یہ وہ وقت ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو منتخب کرنے کا فیصلہ کیا اسلام کے پہلے خلیفہ کے طور پر اللہ تعالیٰ اب سے راضی ہے اس عظیم واقعہ سے سیکھنے کے لیے ایک اہم سبق یہ ہے کہ بھلائی کے معاملات میں دوسروں کا ساتھ دینے کی اہمیت ہے اس اور دیگر احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ کسی اور کو اپنا خلیفہ منتخب کرے در حقیقت انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام بھی رکھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ وہ بغیر کسی دلیل اور پریشانی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نمائندے کے طور پر اہم کردار ادا کرے لیکن اس نے صحیح کام کرنے کا انتخاب کیا اور اس کردار کے لیے بہترین شخص کو مقرر کر کے مسلم قوم کی مدد کی اسے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ اگر اس نے کسی اور کا ساتھ دیا تو اس کا درجہ اور سماجی حیثیت گھٹ جائے گی یا اسے بھلا دیا جائے گا در حقیقت اس کی عزت اور سماجی حیثیت اس صحیح انتخاب کے بعد ہی بڑی بدقسمتی سے بہت سے مسلمان اور حتیٰ کے اسلامی ادارے بھی اس طرح کا برتاؤ نہیں کرتے وہ اکثر صرف ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں جن کے ساتھ ان کا رشتہ ہے بجائے اس کے کہ کوئی اچھا کام کرنے والے کی مدد کرے وہ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ اگر وہ اچھی باتوں میں دوسروں کا ساتھ دیں گے تو ان کی سماجی حیثیت گھٹ جائے گی کچھ اس سے بھی نیچے گر گئے ہیں اور برے کاموں میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا ساتھ دیتے ہیں اور اچھے کام کرنے والے اجنبیوں کا ساتھ دینے میں ناکام رہتے ہیں یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرہ کمزور ہوتا چلا گیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تعداد میں تھوڑے تھے لیکن کسی اور چیز کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اپنا فرض ادا کیا مسلمانوں کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اگر وہ دونوں جہانوں میں طاقت اور عزت چاہتے کون کر رہا ہے اس کے بجائے دوسرے کیا کر رہے ہیں اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے اگر وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو انہیں ان کی وسعت کے مطابق مدد کرنی چاہیے لیکن اگر وہ کوئی برا کام کر رہے ہیں تو انہیں اس کے خلاف تنبی کرنی چاہیے اور اس میں شامل ہونے سے انکار کرنا چاہیے سربلند در حقیقت دوسروں کے ساتھ وفاداری کی جڑ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہونی چاہیے خواہ وہ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں باب پانچ المان آیت دو اور نیکی اور تقو میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو ثابت قدم خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ صحیح بخاری نمبر سات دو آٹھ چار اور سات دو آٹھ پانچ میں موجود احادیث میں مذکور ہے یہ اس وقت ہے جب اسلام کے پہلے سیدھے سیدھے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تعلیمات پر ثابت قدم رہے حالانکہ بہت سے مسلمان جھوٹے انبیاء کی پیروی کر کے کفر کی طرف پلٹ گئے اور دوسروں نے صدقہ فت دینے سے انکار کر دیا جو کہ صحیح مسلم نمبر ایک ایک ایک ایک میں موجود حدیث کے مطابق ایمان کا ایک ستون ہے یہ ثابت قدم رویہ اسلام کا ایک اہم پہلو ہے جو مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دنیاوی چیزوں کے لیے کسی بھی فرض پر سمجھوتا نہ کریں کیونکہ یہ چیزیں آخرکار ان کے لیے تناؤ اور بوجھ کا باعث بنیں گی اگر وہ سچے دل سے توبہ نہیں کریں گے تو آخرت میں ان کے لیے عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس اور نیکی اور تقو میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے کسی مسلمان کو یہ یقین کرنے میں بے وقوف نہیں بنایا جانا چاہیے کہ اگر وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکام رہے تو وہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب اور عذاب سے نکلنے کا راستہ تلاش کر لیں گے محض کسی کی نافرمانی اور قیامت کی حقیقت کو نظر انداز کرنے سے وہ دور نہیں ہوگا جب کسی نے اسلام کو اپنا عقیدہ قبول کیا اور مسلمان ہو گیا تو اس میں اسلام کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کی ذمہ داری قبول کرنا بھی شامل ہے ایک شخص جو ملازمت کو قبول کرتا ہے تریف کے مطابق اس کے ساتھ آنے والے فرائض کو قبول کرتا ہے اگر وہ محض اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے انکار کرتے ہیں تو بلا شبہ انہیں برطرف کر دیا جائے گا اسی طرح جو شخص اسلام کو اپنا دین ماننے کے بعد اپنے فرائض کی ادائیگی سے انکار کرتا ہے وہ دونوں جہانوں میں عذاب اور مشکلات میں گھرا ہو سکتا ہے در حقیقت واجبات زیادہ نہیں ہیں اور اس میں زیادہ وقت یا محنت کی ضرورت نہیں ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا باب دو البقرہ آیت دو سو چھیاسی اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت کے بغیر فرض نہیں کرتا لہذا جو بھی فرض کسی شخص پر واجب ہو ان کے ذریعے ادا کیا جا سکتا ہے یہ صرف ان کی انتہائی سستی اور ناقص فیصلہ ہے جو انہیں ایسا کرنے سے روکتا ہے اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رویے کو بدلیں اور اپنے فرائض حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق ادا کریں قبل اس کے کہ وہ کسی عظیم دن پر سخت عذاب سے دوچار خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قربانی اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ ہے اسلام کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا صبر اور قربانی یہ عظیم واقعہ مسلمانوں میں بڑے پیمانے پر جانا جاتا ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے صبر کیا اور ان لوگوں کا خون بہانے سے گریز کیا جنہوں نے ان کے موقف کو غلط طور پر چیلنج کیا وہ ان کی مزاحمت کو آسانی سے کچل سکتا تھا لیکن اس نے صبر کرنے کا انتخاب کیا کیونکہ وہ انہیں نقصان پہنچانا اور مسلم قوم کے اندر فتنہ کی آگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتا تھا یہی صبر اور اثار ان کی شہادت کا باعث بنا یہ واقعہ بہت سی احادیث میں مذکور ہے جیسے کہ جامع ترمزی نمبر تین آٹھ صفر تین اسلام مسلمانوں سے ایسی قربانی کا مطالبہ نہیں کرتا ہے بلکہ یہ انہیں چھوٹی قربانیوں کی تلقین کرتا ہے جیسے کہ فرض صدقہ کرنے کے بعد رضا کرانا صدقہ دینا رات کی نفل ادا کرنے کے لیے کچھ نیند کی قربانی کرنا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب کوئی یہ قربانی کرتا ہے تو اس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر یہ معلوم ہو کہ ان کا نقصان ہو رہا ہے اور دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے جیسے صدقہ دینا اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو ہمیشہ نوازتا ہے جو اس کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے جو اس کی قربانی سے کہیں زیادہ ہے یہ بات بہت سی آیات احادیث اور واقعات سے ثابت ہے جو مسلمان ان قربانیوں سے انکار کرتا ہے وہ کبھی یہ خصوصی نعمتیں حاصل نہیں کر سکے گا اور نہ ہی اعلی مقام پر پہنچ سکے گا اگر کسی کو عارضی دنیاوی چیزیں قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی تو وہ قربانی کے بغیر دائمی دینی نعمتوں کے حصول کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں ایک مسلمان کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دے کر ہی مزید برکات حاصل کرے گا اور ان سالے پیشروں کو یاد رکھے گا جنہوں نے ایسا کیا تھا تاکہ وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل سیدھے الفاظ میں جتنا زیادہ قربانی کرے گا اتنا ہی زیادہ ملے گا اور جتنا کم قربانی کرے گا اتنا ہی کم ملے گا بس یہ ہر مسلمان پر منحصر ہے کہ وہ زیادہ نعمتوں کا خواہاں ہے یا کم باب سولہ النحل آیت ستانوے جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے باغی اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا تذکرہ بہت سی احادیث میں کیا گیا ہے جیسا کہ صحیح بخاری نمبر 6934 میں موجود ہے یہ وہ وقت ہے جب باغیوں نے اسلام کے چوتھے صحیح ہدایت یافتہ خلیفہ علی ابن ابو کی قیادت کو چیلنج کیا تھا طالب رضی اللہ عنہ یہ حدیث بھی بہت سی دوسری چیزوں کی طرح اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ باغی اکثر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے لیکن جس چیز کی وجہ سے وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات سے منحرف ہوئے وہ ان کی جہالت تھی انہوں نے احمقانہ طور پر عبادت کو اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے سے زیادہ اہمیت دی ان کی جہالت کی وجہ سے وہ اسلام کی تعلیمات کی غلط تشریح کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے کبیرہ گناہ ہوئے اگر ان کے پاس صحیح علم ہوتا تو ایسا نہ ہوتا مسلمانوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ علم کس طرح گناہوں کو روک سکتا ہے خاص طور پر دوسروں کی طرف جیسے گھریلو زیادتی ایک شخص صرف اس وقت دوسروں پر ظلم کرنے سے گریز کرتا ہے جب وہ اپنے امال کے نتائج سے ڈرتا ہو یعنی دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دے اور سزا پانے کا لیکن اپنے امال کے نتائج کے خوف کی بنیاد اور جڑ علم ہے علم کے بغیر انسان اپنے امال کے نتائج سے کبھی نہیں ڈرتا اس سے ان کی جہالت انہیں گناہوں کے ارتکاب اور دوسروں پر ظلم کرنے کی ترغیب دے گی اگر معاشرہ لوگوں کے خلاف گھریلو زیادتیوں اور دیگر جرائم کے واقعات کو کم کرنا چاہتا ہے تو اسے علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کو ترجیح دینی چاہیے کیونکہ صرف عبادت ہی ایسا ہونے کا سبب نہیں بنے گی جس طرح اس نے باغیوں کو اسلام سے منحرف ہونے سے نہیں روکا جس سے معصوم لوگوں کو شدید تکلیف پہنچتی ہے باب پینتیس فاتر آیت اٹھائیس اللہ سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو اس کے بندوں میں سے علم رکھتے ہیں صحیح رہنمائی کرنے والا خلیفہ اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ خلیفہ حق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا رویہ ہے وہ عظیم صحابی اور خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے غور طلب بات یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نہیں تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پیروکار تھے یعنی ان کی ملاقات بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہوئی ان کی خلافت بڑے پیمانے پر بدعنوانی کے دور میں واقع ہوئی جس کی جزوی وجہ ان سے پہلے کے خلفہ کی وجہ سے تھی جو صحیح طور پر ہدایت یافتہ نہیں تھے اگرچہ وہ کم و بیش اکیلے ہی امت مسلمہ کی خراب حالت کی اصلاح کے لیے کوشا تھے اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہے اس نے اپنے اختیارات اور اثر و رسوخ کا غلط استعمال نہیں کیا جیسا کہ اس سے پہلے کے بعض خلفا نے کیا تھا اس کے بجائے اس نے صحیح رہنمائی کرنے والے خلافہ راشدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی تجدید کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کیا مسلمانوں کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اس معاشرے میں خواہ کتنی ہی تنہائی محسوس کریں جو کرپٹ ہو چکا ہو انہیں اسلامی تعلیمات سے انحراف کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے اس کے بجائے انہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے نیک پیشواؤں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے السلام علیکم یہ حقیقت کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ صحابی نہیں تھے اور فساد میں گھرے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہے اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے لیے ممکن ہے جو اپنے آپ کو اس میں پاتے ہیں اسی طرح کی پوزیشن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دوسروں کا شریک ہونا جب یہ عام ہو جائے تو قابل قبول عذر نہیں ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے قبول نہیں کرے گا اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہیں اور ان کے پاس جو بھی نعمتیں اور اثر ہیں ان کا صحیح استعمال کریں تو انہیں بھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی طرح کامیابی نصیب ہوگی درحقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قدر نوازا کے آپ کا نام تاریخ میں عظیم صحابہ کرام اور خلافہ راشدین کے ساتھ درج کر دیا گیا حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں تھے اس پر جو مسلمان عملی طور پر ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں وہ بلا شبہ آخرت میں ان کے ساتھ ہوں گے باب چار النساء آیت انہتر اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انبیاء ثابت قدمی کرنے والے شہداء اور صالحین کا فضل کیا ہے مسلمانوں کا اثر اور رسوخ اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی سنن ابو داود نمبر چار دو نو سات میں موجود ایک حدیث میں مذکور ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا کہ جلد ہی ایک دن آنے والا ہے جب دوسری قومیں اس پر حملہ کریں گی مسلم قوم اور اگرچہ وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے تو دنیا ان کو حقیر سمجھے گی اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف نکال دے گا یہ مسلم اقوام کی مادی دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کی وجہ سے ہوگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو تعداد میں کم تھے پوری قوموں پر غالب آئے جبکہ آج مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں لیکن دنیا میں ان کا سماجی یا سیاسی اثر رسوخ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق بسر کی اور ان نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کیا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں جیسا کہ قرآن مجید اور مقدس روایات میں بیان کیا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آج اکثر مسلمانوں نے اس کے برعکس سوچ اختیار کر رکھی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تمام گناہوں کی جڑ مادی دنیا کی محبت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی گناہ کیا جاتا ہے وہ اس کی محبت اور خواہش سے کیا جاتا ہے مادی دنیا کو چار پہلوؤں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے شہرت قسمت اختیار اور کسی کی سماجی زندگی جیسے ان کے رشتہ دار اور دوست یہ ان چیزوں کے زیادہ حصول میں ہے جو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں جیسے کہ قسمت کی محبت میں ناجائز دولت کمانا یہی وجہ ہے کہ جامع ترمزی نمبر دو تین سات چھ میں موجود ایک حدیث میں متنبع کیا گیا ہے کہ دولت اور اقتدار کی محبت کسی کے ایمان کے لیے اس تباہی سے زیادہ تباہ کن ہے کہ اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیا جائے جب بھی لوگ مادی دنیا کے ان پہلوؤں سے زیادتی کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بنتا ہے جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے جس سے دونوں جہانوں میں مصیبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اگرچہ بعض مسلمانوں کا خیال ہے کہ مادی دنیا کی غیر ضروری لیکن حلال چیزوں کی پیروی کرنا بے ضرر ہے لیکن یہ وہ چیز ہے جس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں تنبی کی ہے جیسے کہ صحیح بخاری نمبر تین میں موجود ہے ایک پانچ آٹھ اس نے خبردار کیا کہ وہ مسلمانوں کی غربت سے نہیں ڈرتے اسے جس چیز کا اندیشہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان اس مادی دنیا کی آسائشوں کے پیچھے لگ جائیں گے جیسے کہ دولت سے زیادہ اور اس کی وجہ سے وہ اس پر ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے اور یہ ان کی تباہی کا باعث بنے گا جیسا کہ اس حدیث میں تنبی کی گئی ہے کہ ماضی کی قوموں کا یہی رویہ تھا چونکہ مادی دنیا محدود ہے اس لیے ظاہر ہے کہ اگر لوگ اپنی ضروریات سے زیادہ چاہیں تو اس میں مقابلہ کرنا پڑے گا یہ مقابلہ انہیں ان خصوصیات کو اپنانے پر مجبور کرے گا جو ایک سچے مسلمان کے کردار سے متصادم ہوں جیسے کہ دوسروں کے لیے حسد اور دشمنی وہ ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ مادی دنیا کو جمع کرنے اور جمع کرنے میں مقابلہ کرنے میں بہت مصروف ہے اور وہ صحیح بخاری نمبر 6011 ایک ایک میں موجود ایک حدیث میں دی گئی نصیحت کی نصیحت کریں گے جو مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح کام کرنے کی نصیحت کرتی ہے جب جسم کا کوئی حصہ بیماری کا شکار ہوتا ہے تو باقی جسم اس درد میں شریک ہوتا ہے یہ مقابلہ ایک مسلمان کو دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا چھوڑ دے گا جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں جو کہ جامع ترمیزی نمبر دو پانچ ایک پانچ میں موجود ایک حدیث کے مطابق ایک سچے مومن کی خصوصیت ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھی مسلمانوں پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں دنیاوی چیزیں اس مقابلے پر قائم رہنا ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے مادی دنیا کی خاطر محبت نفرت دینے اور سب کچھ روکنے کا سبب بنے گا جو کہ سنن میں موجود حدیث کے مطابق ایمان کی تکمیل کا ایک پہلو ہے ابو ابوداؤد نمبر چار چھ آٹھ ایک یہ مقابلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور آج کے بہت سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے اگر مسلمان اسلام کو دوبارہ حاصل کرنے اور اس پر اثر انداز ہونے کی خواہش رکھتے ہیں تو انہیں ان نعمتوں کو استعمال کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اس پر درود ہو یہ انفرادی سطح سے اس وقت تک ہونا چاہیے جب تک کہ اس کا اثر پوری قوم پر نہ پڑے اور یہ بلاخر دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسمانی سکون کا باعث بنے باب سولہ النحل آیت ستانوے جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے آزمائشوں سے نمٹنا اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی بہت سی احادیث میں مذکور ہے جیسا کہ صحیح مسلم نمبر سات تین سات پانچ میں موجود ہے حضرت مسیح معود علیہ نے حضرت مسیح معود علیہ السلو وسلام کی طرف سے سنن ابن ماجہ نمبر چار صفر سات سات میں موجود ایک حدیث میں بیان کیا کہ مسلمانوں کو زمین پر اپنی زندگی کے دوران سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے مسلمانوں کو مستقبل کے اس واقعے سے کچھ اہم سبق سیکھنا چاہیے پہلا مضبوط ایمان رکھنے کی اہمیت ہے کمزور ایمان والے ہی اس سے گمراہ ہوں گے مضبوط ایمان انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ ہر آزمائش یا مشکل کے خلاف ایک ہتھیار ہے جس کا سامنا زندگی کے دوران ہوتا ہے مضبوط ایمان رکھنے والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر مشکل کو ثواب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے دور کرتا ہے کیونکہ وہ اس طرز عمل کو سمجھتے ہیں جس کا انہیں ہر حال میں مظاہرہ کرنا چاہیے جبکہ کمزور عقیدہ رکھنے والے اپنی زندگی میں جن آزمائشوں اور آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں ان سے آسانی سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہو جاتے ہیں جس طرح کمزور ایمان والے لوگ مخالف مسیح سے گمراہ ہو جاتے ہیں باب بائیس الحج آیت گیارہ اور لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے اگر اسے اچھائی چھو جاتی ہے تو اسے تسلی ملتی ہے لیکن اگر وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو وہ لیتا ہے اس نے دنیا اور آخرت کھو دی ہے یہی سری نقصان ہے مضبوط ایمان حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اسلامی علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے اس سے ایک مسلمان آزمائشوں اور آزمائشوں کی وجوہات اور حکمتوں کو سمجھ سکے گا اس کے نتیجے میں وہ صبر کے ساتھ ان پر کامیابی سے قابو پا سکیں گے صبر میں کسی کی بات عمل کے ذریعے شکایت کرنے سے پرہیز کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کو برقرار رکھنا شامل ہے اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کو راضی کرنے کے طریقے سے عطا کی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اس عظیم واقعہ سے سیکھنے کے لیے دوسری چیز مشکوک چیزوں سے بچنے کی اہمیت ہے جس طرح ایک شخص جو سرحد کے قریب سے سفر کرتا ہے اس کے اس کو عبور کرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اسی طرح ایک مسلمان جو فتنوں میں گھرا ہوا ہے اس کے گمراہ ہونے کا زیادہ امکان جو ان جگہوں اور چیزوں سے بچتا ہے جو اسے گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں وہ اس کے ایمان اور عزت کی حفاظت کرے گا یہ نصیحت جامع ترمیزی نمبر ایک دو صفر پانچ میں موجود ایک حدیث میں دی گئی ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ان چیزوں مقامات اور لوگوں سے اجتناب کریں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتے ہیں یا فتنہ میں ڈالتے ہیں ان کے زیر کفالت افراد جیسے ان کے بچے بھی ایسا ہی کرتے ہیں اندھی تقلید اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا تذکرہ صحیح مسلم نمبر تین سات پانچ میں موجود ایک حدیث میں کیا گیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متنبع فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ روئے زمین پر مسلمان نہیں رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں یہ عظیم واقعہ اس بات کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسلام کو محض زبان سے قبول کیے بغیر اس کی تائید کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت اس میں اس کے احکام کو پورا کرنا اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا شامل جو صرف نام کے مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو نہ پکارتے ہیں اور نہ ہی اس پر بھروسہ کرتے ہیں جیسا کہ اس کی اطاعت کرنے والے کرتے ہیں سنن ابن ماجہ نمبر چار صفر چار نو میں موجود آخری زمانہ سے متعلق ایک اور حدیث یہاں تک کہ اسلام قبول کرنے میں دوسروں کی اندھی تقلید نہ کرنے کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے جیسے کہ اپنے خاندان بغیر اسلامی علم حاصل کیے اور اس پر عمل کیے تاکہ کوئی اندھی تقلید سے آگے نکل جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں جبکہ اس کی ربوبیت اور اپنی بندگی کو صحیح معنوں میں پہچانتے ہیں یہ دراصل بنی نو انسان کا مقصد ہے باب اکاون ضروریات آیت چھپن اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے کوئی ایسے شخص کی عبادت کیسے کر سکتا ہے جسے وہ پہچانتا بھی نہیں اندھی تقلید بچوں کے لیے قابل قبول ہے لیکن بڑوں کو چاہیے کہ وہ علم کے ذریعے اپنی تخلیق کے مقصد کو صحیح معنوں میں سمجھ کر سالے پیشروں کے نقش قدم پر چلے جہالت ہی یہی وجہ ہے کہ جو مسلمان اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں وہ آج بھی اللہ تعالیٰ سے کٹے ہوئے محسوس کرتے ہیں یہ پہچان ایک مسلمان کو دن بھر اللہ کے سچے بندے کے طور پر برتاؤ کرنے میں مدد دیتی ہے نہ کہ صرف پانچ وقت کی فرض نمازوں کے دوران اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اس سے دماغ اور جسم دونوں جہانوں میں سکون ملتا ہے باب سولہ النحل آیت ستانوے جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے اس کے ذریعے ہی مسلمان اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی کو پورا کریں گے اور یہی وہ ہتھیار ہے جو مسلمانوں کو اپنی زندگی میں پیش آنے والی تمام مشکلات پر قابو پاتا ہے اگر ان کے پاس یہ نہیں ہے تو انہیں اجر حاصل کیے بغیر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا در حقیقت یہ دونوں جہانوں میں مزید مشکلات کا باعث بنے گا اندھی تقلید کے ذریعے فرضی فرائض کی انجام دہی فرض تو پوری کر سکتی ہے لیکن یہ دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچنے کے لیے ہر مشکل میں محفوظ طریقے سے رہنمائی نہیں کر سکتی در حقیقت زیادہ تر صورتوں میں اندھی تقلید آخرکار اپنے واجبات کو ترک کرنے کا باعث بنتی ہے یہ مسلمان صرف مشکل کے وقت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا اور آسانی کے وقت ان سے من موڑے گا اس کے برعکس نتیجہ اخذ کرنے کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں اندھی تقلید ناقابل قبول ہے کیونکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ واضح دلائی کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو پہچانے اور اپنی تخلیق کے مقصد کو جان لے تاکہ وہ اسے ہر لمحہ اور سانس کے دوران پورا کر سکے اندھی تقلید انسان کو مسلمان تو بنا سکتی ہے لیکن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت پر ثابت قدم نہیں رہے گی اور اس کے نتیجے میں وہ اس دنیا میں ذہنی اور جسمانی سکون حاصل نہیں کر سکے گا باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی غمگین ہوگی اور باب بارہ یوسف آیت ایک سو آٹھ رہو یہ میرا راستہ ہے میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں میں اور وہ لوگ جو میری پیروی کرتے ہیں بڑھاپا اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ بڑھاپا ہے باب تیس اربن آیت چوں اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد طاقت بنایا پھر طاقت کے بعد کمزوری اور سفید بال بنایا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا تجربہ ہر وہ شخص کرے گا جو کافی عرصے تک زندہ رہتا ہے اس سے گریز نہیں کیا جا سکتا یہ آیت اور دیگر تعلیمات انسان کی جسمانی اور ذہنی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وقت کو استعمال کرنے کی اہمیت کی نشاندہی کرتی ہے بدقسمتی سے بہت سے مسلمان ان چیزوں کو کھونے کے بعد ہی ان کی تعریف کرتے ہیں صحیح بخاری نمبر چھ چار ایک دو میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے مثال کے طور پر جو مسلمان بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں وہ اکثر مساجد میں رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں حالانکہ ان میں مسجد سے بھرپور استفادہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی جیسے اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا وہ اکثر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سیکھنے اور بہتر کے لیے تبدیل کرنے کے لیے بہت بوڑھے ہیں اور اس طرز عمل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے کئی اشرے مادی دنیا میں صرف کیے اگر وہ بڑھاپے میں بھی مسجدوں میں آباد ہوں تب بھی ان کے ذہن و دل مادی دنیا میں بھٹک رہے ہیں جیسا کہ ان کے پاس بس یہی ہے کبھی معلوم یہ ان لوگوں کے لیے بالکل واضح ہے جو باقاعدگی سے مساجد میں آتے ہیں اس کے علاوہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی شخص بڑھاپے کو پہنچ جائے گا اس لیے کسی شخص کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی متوقع عمر کو پہنچ جائے گا اس کے بجائے انہیں چاہیے کہ ہر وہ لمحہ جو انہیں عطا کیا گیا ہے اس طرح سے استعمال کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے تاکہ وہ دونوں جہانوں میں اچھی دنیاوی اور روحانی کامیابی حاصل کر سکیں ورنہ ان کو اس دنیا میں سکون نہیں ملے گا کیونکہ وہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں ناکام رہے ہیں اور قیامت کے دن ان کے پاس سوائے ندامت کے کچھ نہیں بچے گا کیونکہ ان کی دنیاوی کامیابی اسی دنیا سے چلی اسلام کسی کو اپنی جوانی میں مادی دنیا کو ترک کرنے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ مسلمانوں کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو باقی سب پر ترجیح دیں کیونکہ یہی دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسمانی سکون کا باعث بنتا ہے باب سولہ النحل آیت ستانوے جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے اس لیے اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ ایسے وقت میں پہنچ جائیں جب وہ جوانی کے ساتھ آنے والی نعمتوں سے محروم ہو جائیں جو اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے اسے وہی اجر ملے گا جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے چاہے وہ اب وہ نیک امال نہ کر سکیں جو پہلے کرتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ادب المفرد نمبر پانچ صفر صفر میں موجود حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن جو اپنی جوانی کو فضول باتوں میں ضائع کرتا ہے اس کے لیے صرف ندامت ہی باقی رہے گی جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا میں کامیابی کی طرف دھکیلنے اور انہیں روحانی کامیابی حاصل کرنے کی ترغیب دینے میں تاخیر کے عام رویہ کو ایک طرف رکھیں جو بچہ اپنی زیادہ تر کوششیں دنیا کے لیے وقف کرنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ بڑے ہونے پر جادوئی طور پر اپنا رویہ نہیں بدلے گا یہ دونوں جہانوں میں والدین اور بچوں کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے بدقسمتی سے بہت سے والدین اس نقطے کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں موت اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تجربہ ہر مخلوق کو ہوگا یعنی موت باب تین علی عمران آیت ہر جان نے موت کا مزہ چکنا ہے اور تمہیں تمہارا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا جس کو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اس نے اپنی خواہش پوری کر لی اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مزے کے سوا کیا ہے موت ایک ایسی چیز ہے جس کا آنا یقینی ہے لیکن وقت معلوم نہیں لہذا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آخرت پر یقین رکھنے والا مسلمان اس کی تیاری کو ان چیزوں کی تیاری پر ترجیح دیتا ہے جو شاید نہ ہو جیسے شادی اولادہ ان کی ریٹائرمنٹ یہ عجیب بات ہے کہ کتنے مسلمانوں نے اس کے برعکس ذہنیت اختیار کر لی ہے حالانکہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ دنیا عارضی اور غیر یقینی ہے اور آخرت دائمی ہے اور ان کا اس تک پہنچنا یقینی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی کس طرح کا برتاؤ کرتا ہے ان کے عمال کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کسی مسلمان کو یہ یقین کرنے میں دھوکہ نہیں دیا جانا چاہیے کہ وہ مستقبل میں آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں کیونکہ یہ رویہ انہیں اس وقت تک مزید تاخیر کا باعث بنتا ہے جب تک کہ ان کی موت واقع نہ ہو جائے اور وہ اس ندامت کے ساتھ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں جو ان کی مدد نہیں کرے گی لہذا اہم بات یہ نہیں ہے کہ لوگ مر جائیں گے کیونکہ یہ ناگزیر ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس طرح سے کام کریں کہ اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہو اس کے لیے صحیح طریقے سے تیاری کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لایا جائے اس کی ممانتوں سے اجتناب کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کیا جائے اس پر اس سے وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں یہ تبھی ممکن ہے جب کوئی شخص آخرت کی تیاری کو ان چیزوں کی تیاری پر ترجیح دے جو شاید نہ ہو سکے ایک مسلمان کو اس حقیقت سے بے وقوف نہیں ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں اکثر دوسرے مواقع ملتے ہیں اور اس رویہ کو موت پر لاگو کرتے ہیں موت آنے پر کوئی دوسرا موقع تاخیر نہیں ہوتی اس کے علاوہ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ موت اور آخرت سے غافل زندگی گزاریں گے تو اسی حالت میں مریں گے اور اگر غفلت کی حالت میں مریں گے تو اسی حالت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس شخص کو قیامت کے دن وہ کامیابی ملنے کا امکان نہیں ہے اس کی طرف صحیح مسلم کی حدیث نمبر سات دو تین دو میں اشارہ کیا گیا ہے قبر اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ ہے جب کوئی شخص اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے باب بیس تاہا آیت پچپن زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ایک بار پھر تمہیں نکالیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی آیات اور احادیث اس مرحلے پر بحث کرتی ہیں جس کا سامنا تمام لوگوں کو کسی نہ کسی شکل میں کرنا پڑے گا جیسا کہ یہ ناگزیر ہے مسلمانوں کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے کیونکہ قبر کی روشنی یا اندھیرا قبر سے ہی نہیں آتا یہ اس کے امال ہیں جو آ تو اس کی قبر کو تاریخ اور روشن کر دیتے ہیں اسی طرح یہ اس کا عمل ہے جو اس بات کا تعین کرے گا کہ اسے قبر میں عذاب اور رحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی تیاری کا واحد طریقہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ ہے اس پر یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کوئی شخص ان نعمتوں کو استعمال کرے گا جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں مسلمان اکثر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دفنانے کے لیے قبرستانوں کا سفر کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن جلد آبدیر ان کی باری آئے گی حالانکہ مسلمانوں کی اکثریت اپنے اہل و عیال کو راضی کرنے اور مال کمانے کے لیے اپنی کوششوں کا زیادہ تر حصہ امال صالحہ کے ذریعے وقف کر دیتی ہے جامع ترمیزی نمبر دو تین سات نو میں ایک حدیث وارد ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں جس کو مسلمان ترجیح دیں گے وہ انہیں اپنی قبر پر چھوڑ دیں گے اور ان کے پاس صرف ان کے امال باقی رہیں گے لہذا ایک مسلمان کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی خوشنودی کے لیے امال صالحہ کو ترجیح دے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے خاندان اور مال کو چھوڑ دے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اللہ سبحانہ اوتال کے لیے اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہوئے صرف اور صرف دنیاوی چیزیں حاصل کریں جیسا کہ مال اس کے حصول کے لیے انہیں درکار ہے جب یہ صحیح طریقے سے کیا جائے تو یہ بھی ایک نیک عمل بن جاتا ہے اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر چار صفر صفر چھ میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے دنیاوی چیزوں جیسے اپنے اہل و ایال اعمال کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ذمہ اپنے فرائض کو ہرگز ترک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ صرف اس کے لیے باعث عذاب ہوگا ان کو دی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں یہ بدلے میں ایک الگ تھلگ تنہا اور تاریخ قبر کی طرف لے جائے گا ترہی اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ سور پھونکا ہے جو قیامت سے پہلے پیش آئے گا سور پھونکا مخلوق کی موت کا باعث بنے گا اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر سات تین آٹھ ایک میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے جاننے کی اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی اذان ہے جس کا جواب نہ کوئی دے سکتا ہے اور نہ ہی رد کرے گا یہ قیامت اور آخری فیصلے کی طرف لے جائے گا لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے خلوص نیت سے اطاعت کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق اس سے وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں باب آٹھ انفال آیت چوبیس اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے جو کوئی اس دنیا میں اس پکار پر لبیک کہے گا وہ آخری پکار کو برداشت کرنے اور اس کا جواب دینے میں آسان پائے گا جبکہ جو شخص اس دنیا میں اللہ عز و جل کی پکار سے غافل زندگی گزارتا ہے وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے جو ان کی عطا کی گئی ہے اسے اس میں سکون نہیں ملے گا اور وہ سور کی پکار پر پر کہنے مجبور ہو جائے گا ان کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ برداشت کرنا اور جواب دینا ایک شخص صرف اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کی پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے جب تک کہ آخری بلا جلد ابدیر واقع ہوگی اور کوئی بھی اس سے بچنے نظر انداز نہیں کر سکے گا اگر یہ ناگزیر ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی شخص غفلت میں رہنے کے بجائے آج اس کا جواب دے اگر کوئی غافل ہو کر سور پھونکنے کی آواز سنتا ہے تو کوئی عمل اپشمانی اس کو فائدہ نہیں دے گی اور اس شخص کے بعد جو کچھ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا